بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سعید الانبیاء والمرسلین عید ملن کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے محترم آج پاکستان میں گو کہ عید نہیں ہے لیکن کئی ممالک میں کل عید منائی گئی کچھ ممالک میں آج بھی عید منائی گئی تو ہم ان لوگوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں اور اس جذبے اس نظریے کے ساتھ منا رہے ہیں کہ کیوں ٹی وی کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسلام کے رشتے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسلام کے رشتے سے اس تعلق سے محبت ایک دوسرے سے رکھتے ہیں وہ سب ایک گلوبل فورم کی طرح ایک جگہ پر جمع ہو جائیں ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ہم اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں اور پچھلے کم و بیش سال ڈیڑھ سال سے ہم نے یہ کوشش کی کہ یو کے کے لیے اور یو ایس اے کے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے الگ سے وہی پروگرامز جو نارمل روٹین کے ساتھ ٹرانسمیشن میں پیش کیے جاتے ہیں وہ اس ٹرانسمیشن میں الگ سے ان کے لیے خصوصی طور پر پیش کیے جائیں پریفر کیا جائے ان کی کالز کو ان کے سوالات کو ان کے مشاہدات کو اور پھر ایک پروگرام ترتیب دیا جائے یہ عید ملن کا کانسیپٹ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہماری یہاں پر پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کل عید منائی جائے گی اور یو کے یو ایس اے اور مڈل ایسٹ کے وہ ناظرین جو کل عید منا چکے ہیں آج ان کی عید کا دوسرا دن ہے تو ہم آپ کے ساتھ عید منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہیں آج کے پروگرام کا مقصد آپ کے ساتھ مل بیٹھنا آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا آپ سے گفتگو کرنا یوں سمجھیے کہ آپ بھی ٹی وی کا ایک حصہ ہے اس گلوبل فورم کا ایک حصہ ہے اسلام کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں بہنیں ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھتی ہیں اور ایک خاندان کا تصور کیو ٹی وی پیش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیغامات بھی آج ایک دوسرے کو پہنچائے جائیں کہ جو پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں انڈیا میں رہنے والے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں اور وہ انہیں عید کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں عید مبارک کہنا چاہتے ہیں وہ بھی اس فورم سے کہیں اس آج کے پروگرام سے کہیں اور وہ لوگ جو پردیش میں عید منا رہے ہیں اکیلے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں اپنے وطن کو کم درد محسوس کرتے ہیں اپنے وطن کی یاد کو محسوس کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں عزیزوں کی یاد کو محسوس کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر عید منائیں اور انہیں خوش کریں ان کے ساتھ اظہار محبت اظہار یکجہتی اور سب سے بڑھ کر جو میں نے پہلے کہا کہ بنیادی طور پر یہ تصور پیش کرنا کہ یہ ایک خاندان کی حیثیت رکھتا ہے کیو ٹی وی کا ہر فورم ایک گلوبل فورم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو ہم ان کے ساتھ آج عید منائیں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے یاد رکھیے گا وہ لوگ جو پردیش میں ہیں وہ دیش والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا کوئی دیش میں ہے پردیش والے کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے یہ فورم اسی کے لیے ہے ہم اس کو اس کا پیغام اس کے رشتے داروں اعزاء اقربا کے لیے پہنچائیں گے دوستوں آپ آپ کے لیے انشاءاللہ پہنچائیں گے آج ہمارے ساتھ جو ٹی وی کے ستارے اس پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اور ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پروگرامز کے حوالے سے کیو ٹی وی پر آتے ہیں پریزنٹیشن دیتے ہیں اپنے اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں ہم ان کی زندگی کے حالات جانیں ان کی زندگیوں کے حوالے سے کہ وہ عید کس طرح سے مناتے ہیں اور بالخصوص تب جب وہ آپ کے گھروں میں آئے ہوئے ہوں اور عید منا رہے ہوں تو وہ ستارے کیو ٹی وی کے درخشا ستارے ان میں میرے ساتھ جو پہلی شخصیت تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی پسندیدہ عبد عزیز کے پوری دنیا میں ان سے بہت محبت کی جاتی ہے انہیں بہت چاہا جاتا ہے الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ایسی شخصیت کہ جنہیں پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے چاہا جاتا ہے بہت محبوب شخصیت ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہے ایک اور ہمارے ایوان کی شخصیت کے جو ریسرچ کے حوالے سے ٹی وی پر کام کرتے ہیں آپ نے کئی پروگرامز میں بھی انہیں دیکھا ہوگا ان کا انداز گفتگو آپ نے پسند کیا ہوگا محبت کرنے والے ہیں جناب حسن جعفری صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور ایسی شخصیت کے جو آپ کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے آپ کے روحانی مسائل کا حل پیش کرتی ہے اور ایسے ڈاکٹرز بہت کم ہوا کرتے ہیں میڈیکل ڈاکٹرز تو بہت مل جائیں گے لیکن ایسے ڈاکٹرز جو آپ کے روحانی مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کا علاج پیش کریں اس کا حل پیش کریں ہمارے یہاں پروگرام روحانی دنیا پیش کیا جاتا ہے اس میں آپ تشریف لاتے ہیں الحاج محمد اقبال بابا صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور انتہائی ممتاز و معروف محترم آپ کے پسندیدہ عبد العزیز صلاح سید محمد فرقان قادری صاحب روحانی دنیا پروگرام کا میں نے ذکر کیا جب سے یہ پروگرام کا آغاز ہوا اس وقت سے مستقل بنیادوں پر جو میزبان اس پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتا ہے اور آپ کے مسائل اقبال بابا صاحب تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا کرتا ہے آپ کے مسائل کو سنتا ہے ان کو سمجھتا ہے اور ان تک پہنچاتا ہے آپ اسے پسند کرتے ہیں جناب فیضان خان صاحب السلام علیکم آپ کو بہت بہت آپ کا شکریہ اور آپ لوگوں کو پیشگی عید مبارک <laughs> کہ ابھی تو یہاں تو چاند رات ہے لیکن آپ سب ناظرین کو وہ لوگ جو کل عید منا چکے ہیں یا کچھ ممالک میں آج عید منائی گئی ہے ان سب کو عید مبارک کہیے جی بالکل ہماری طرف سے بلکہ ہر کوئی اپنی فرینڈ پر یہی بات کرے گا کہ وہ احباب جو عید منا چکے اور قربانی کر چکے اور اس کا گوشت کھا چکے ان تمام حضرات کو عید کی خوشیاں مبارک اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی سعادت سے بہرامن فرمائے میرے خیال میں جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب اپنے کو جو ہے وہ ہضم ہونے کی دعا بھی دے <laughs> ہاں ہاضمے کا سامان تو سب ساتھ ہی کر ہی لیتے ہیں تو میں بھی ان تمام بیرون ملک رہنے والے بہنوں اور بھائیوں کو بقرعید کی بہت عید پیش کر عید مبارک پیش کرتا ہوں خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو جاب وغیرہ کے سلسلے میں عارضی طور پہ وہاں مقیم ہیں اور وہ ان کے رشتے دار تقریباً یہاں پر ہیں تو وہ بہت زیادہ مس کرتے ہیں فون کرتے ہیں بےچارے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اس پہ لیکن بھارت میں جو ایک پیاس بجھتی ہے اپنے پیاروں کو دیکھ کر وہ نہیں بجھا پاتے ہیں ان کو خصوصی طور پر میری طرف سے مبارک جعفری صاحب مجھے تو یہ ہے کہ آج آج صبح بھی میری آج آنے سے پہلے بات ہوئی بڑے بھائی سے بھابھی سے کینیڈا میں ان کی عید ابھی شروع ہوئی تھی اچھا نماز تیاری کر رہے تھے تو مجھے تو بڑی خوبصورت اپنی عید یاد ہے کہ سیونٹی ایٹ میں پہلی عید بقرعید تھی جو گھر سے باہر میں نے گزاری تھی اچھا اور شدید سردی تھی کوئٹہ میں میں سڑک پہ کھڑا ہوا تھا کوئی چہرہ جب بھی ایسا شناسا چہرہ نہیں تھا کہ جو میرے میں جس کو دیکھ کے ہنس لیتا مسکرا لیتا شدید کالسی کو مجھے پینے پہ لگا تو یہ محسوس ہوا تو اس میں مجھے دو شیر یاد آ رہے ہیں کہ جس حوالے سے وہ بہت شدت سے یاد آتے ہیں کہ دیارے غیر میں گھر ڈھونڈتا ہوں وہی مانوس منظر ڈھونڈتا ہوں جو چہرے رات دن میں دیکھتا تھا انہیں اب اپنے اندر ڈھونڈتا تو اب جس طرح آپ نے اچھا ہو یہ بتا دیا کینیڈا میں ابھی نماز پڑھ کے بھی آئے ہوں گے آئے ہوں گے آئے ہوں گے تو ہم انہیں ڈرائنگ روم میں بالکل ڈرائنگ روم میں ملیں گے میری طرف سے بھی تمام ان ناظرین کو جو الحمد اکثر گفتگو میں شامل ہوا کرتے ہیں اور خاص طور پر اہل اسلام کو اس اس جگہ جہاں عید ہو چکی ہے جنہوں نے قربانیاں کرنی ہے گوشت کھایا اور تقسیم کیا یقیناً یہ بہت ہی ایک پرکشش منظر ہوتا ہے جب گوشت کٹتا ہے یا کھاتے ہیں کہ جب بنا کر گوشت تو ویسے ہی سارا سال کھاتے ہیں مگر جب اپنی قربانی اور گوشت کھاتے ہیں تو اس کا منظر اور اس کے کھانے کا جو شوق ہوتا ہے وہ ایک عجیب ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے سب کے سب کو خوب عید کی خوشیاں جنہوں نے منائی اور جو نہ منا سکے اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خوشیاں خوب خوب منانے کی توفیق دے اور خوب دل سے خوشیاں منائے اپنوں کا خیال کرے اور غیروں کا بھی خیال کرے کہ ایک دوسرے کا خیال کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ دل کو سکون بھی ملے گا اور راحت بھی پہنچے گا اس سے پہلے کہ ہم فرقان بھائی کی طرف جائیں اقبال بھائی نے یہ کہا کہ گوشت اپنی قربانی کا جو ہے وہ کشش ہی عجیب ہوتی ہے تو اس سیزن میں ایک میں اچھا، میں آج کرتا ہوں اس اس کو کو ذرا تھوڑا سا متفق کے حوالے کرتا ہوں یہ ان کی کوٹ میں ڈالتا ہوں گے کہ کا جو فرمان اس سلسلے میں ہے کہ قربانی کر کے جو گوشت ملے اسی سے بندہ ناشتہ کرے عید کی نماز کے بعد اچھا، کچھ رواج بھی ہے آپ کے جواب سے پہلے اگر اجازت ہو تو ایک کالر شامل کر لیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر بھائی حاجی نہیں بات کر رہا ہوں یہ سے سعودی عرب سے جی حاجی صاحب کیسے آپ خرید ٹھیک ہے تو آج جو جاتا ہوں میں دلی میں رہا ہوں آپ کا سلام بھی جاتا ہوں بڑی مہربانی بڑی نواز رضا سب کا سلام اور مفتی صاحب سب کا پوری ٹیم الحمد بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو نظر نہیں آ رہے ہیں کیمرے جی، جی۔ پر ہیں یا کنٹرول روم میں ہیں سامنے بیٹھے ہیں جو جہاں بھی بیٹھا میری جی۔ گزارش ہے کہ سب کا سلام پہنچائیے کیونکہ سب کی طرف نظر مل جاتا جی فرمائیے آپ کی عید کیسی گزری بہت اچھی طرح نیلم لگ رہا ہے گزاری اصل میں نظر آ رہا ہے اس عید کیا ہوگی بہت مچھر لگ رہا ایسی ایسی کبھی نہیں پاکستان میں نہیں ہوتی گھر میں تو ہوتے ہیں میرے کرنے میں نہیں ہے میرا خود کا مطلب مدینہ میں کچھ اور ہوتا ہے کیا بات سبحان اللہ جی۔ سبحان اللہ میرے بہت جیسے منصا صاحب ان کی طرف سے اسلام آپ کو آپ لوگ جی۔ فیملیز کے ساتھ ہیں جی جی کمال کی بات یہ ہے چھبیس سال ہو گئے میرے پاس میں اگر یہ بتا رہا ہوں تو کچھ وطن کی جاتے ہیں آپ کے آگے لگا دیتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک جی۔ ہے آپ یہ غور کیجئے ہاں۔ جس جگہ یہ عید منا رہے ہیں ہاں۔ ہم چاہتے ہوئے بھی اس جگہ عید نہیں منا سکتے قربانی کیا ہوا آپ حاجی صاحب ہمارے موسم ہیں ہم ہاں۔ آپ اگر جائیں تو ہم عرفات میں ہوں یا مٹکے میں ہوں شاید ہم چاہتے ہوئے بھی یہاں سے یہ عید شاید عید الفطر کا ہے ہاں، عید قربان جو ہے وہ شاید بنا سکے صحیح بہرحال میں تو یہی کہوں گا یہ ہمارے موسم ہے کہ جو ہمارا سلام جو ہے وہاں پر جا کر پیش کرتے ہیں ہم ہماری اوقات کیا ہے ہمارا سلام وہاں پر پہنچ جائے ہم اسی کو اپنے لیے بڑی خوش بختی تصور کرتے ہیں کالا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیا ہے تسلیم بھائی الحمد للہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی اللہ صاحب کیسے ہیں آپ الحمد للہ الحمد للہ آج آپ کی عید کی دوسرا دن ہے جی آج ہاں۔ کیسی گزری آپ کی عید الحمد للہ اچھا نور اللہ صاحب جو بتائیے فیملیز کے ساتھ ہیں آپ وہاں پر جی ہاں، فیملی کے ساتھ اچھا کوئی رشتے دار یہاں پر اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کیو ٹی وی کے اپنے ان پسندیدہ ستاروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام کیوں نہیں چاہتے مبارک مبارک بہت چاہتے ہاں۔ ہم عید کیوں دن بنا مناتے ہاں۔ ہاں۔ عید کیوں نہیں مناتے ایک ہی دن چلے ٹھیک ہے یہ سوال بہت دفعہ آیا اور بڑا ویلڈ کوشچن ہے اس کا جواب ضرور شامل کریں گے تاکہ وہ جو کنفیوژن ہیں وہ ایک کلیئر ہو جائے ایک دوسرا ایک تصور یہ ہے کہ شاید یہ ایک اتحاد امت کے آڑے آتی ہے کوئی یا کوئی کانٹرڈکشن ہے اس تصور سے اتحاد امت کے اس تصور سے کوئی کانٹرڈکٹ کرتی ہے ایسا کری ہے مفتی صاحب سے پہلے کہ ہم یہ سوال مستقبل سے کریں کلیجی کی بات یہ جی ہاں جیسے ویز بھائی نے فرمایا کہ یہاں پہ تفصیل یہ درکار ہے کہ عوام اس کو روزہ کہتی ہے چلیے ہاں۔ جی، ہمارا روزہ ہے اور ہم افطار کریں گے کلیجی سے اچھا تو عید کے جو روزے کا کوئی تصور نہیں ہے ہاں۔ بلکہ روزہ عید یعنی دس دل حجا کا گیارہ بارہ تیرہ چار دن یہ اور ایک عید الفطر قاس عید یہ پانچ روزے سال میں حرام ہوتے ہیں یہ یعنی مصنوع تحریم ان میں روزہ رکھنا تو یہ عوام میں مشہور ہو گیا حالانکہ روزہ ہے نہیں ہاں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و کریمہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل بلکہ بقر ذبح سے پہلے پہلے قربانی سے پہلے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے پھر جانور کی کمیجی سے آپ ابتدا یہ سنت سنت کریمہ ہے تو یہی ہونا چاہیے اور اس میں اگر کشش محسوس ہو اور نیت سنت کی ادائیگی کی ہو تو یہ نور العلم اور اچھا ہو گئی بات فرقان بھائی کا میسج اور فیضان بھائی کا میسج رہ گیا تھا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام میرے جتنے بھی بھائی ہیں جو ملک سے باہر ہیں ملک میں ہیں ملک میں جو ہے انہیں تہذیب مبارک ملک سے باہر ہیں بہنوں کو مبارک خصوصاً ہمارے یو کے ناظرین ہمارے امریکہ کے ناظرین ساؤتھ افریقہ کے ناظرین کا میں دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ان تمام کو عید مبارک میری دعا اللہ تبار تعالیٰ آپ کو ایسی بار بار عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے اور جتنے پکوان آپ پکائے اللہ تبار تعالیٰ نے ان میں اور لذت ادا فرمائے جی بالکل ٹھیک ہے ویسے تسلیم بھائی یہ بات ابھی مفتی صاحب نے بھی کہی کہ سنت کے حوالے سے کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عید کی مبارکباد پیش کرے تو ہماری پوری ٹیم کی جانب سے بلکہ ہم سب کی جانب سے میری طرف سے جہاں جہاں پر بھی عید منائی جا رہی ہوں سب لوگوں کو پہلے تو عید کی مبارکباد اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہم سے دور ہیں کافی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے گھر سے دور ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہ جو مس کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اپنے تمام خاندان والوں کو عزیز و قارب کو بہت مس کیا جاتا ہے ان سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں خاص طور پہ ہمیں دیکھیں اور ہمارے ساتھ اپنی خوشیوں کو منائیں دوبارہ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ہمارے گھر نہیں آتے مجھے شیر یاد آ گیا یاد آ گیا کہ ملنے کی طرح مجھ سے پل بھر نہیں ملتا دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا کچھ دن تو نصیر آؤ چلو گھر پہ رہا جائے لوگوں کو یہ شکوا ہے کہ گھر پر نہیں ملا ہاں، ہاں، ہاں، اس سے ہم گھر بیٹھے ہیں آپ کے گھر آئے ہیں اب اب ہے سلسلہ یہی ہے یہ تصور یہی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں ہے آپ کے گھر پر ہے اب یہ گلا نہیں ہو سکتا میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں بلکہ ہمارے یہاں سب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ گلا نہ رہے کہ ہم آپ کے گھر پر نہیں آتے ہیں اور پھر جب بات بلکہ اگر اس سوال کا جواب شامل کر لیں تو ایک جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے یہاں دیکھیں مسئلہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتحادی امت کو بہت زیادہ محفوظ رکھتے ہیں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو نبی کریم نے تین دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے عرض کیے جس سے وہ دو درجۂ قبولیت تک پہنچی اور تیسری سے آپ کو منع فرما دیا گیا تو تیسری دعا یہی تھی کہ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم کی خود یہ پسند ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ امت میں اختلاف نہ ہو اتحاد و اتفاق ہو لیکن اس کے باوجود خود شریعت کی جانب سے یہ قاعدہ ہمیں دیا گیا کہ آپ اپنے مخصوص ایام کو چاند کے حساب سے منائیں گے جی۔ اس کی رویت کے ساتھ رویت سے رویت چاند رویت قمر جو ہے اس پر یہ موقوف ہے رمضان کا مہینے کی ابتدا عید الفطر یعنی اختتام آغاز اسی طرح بقرعید کا معاملہ اور اس میں ہمیں مکلف بنایا ہے اپنے ملک کے چاند کا ٹھیک ہے لہٰذا جب شریعت نے اس کو مکلف بنایا تو معلوم ہوا کہ اتحاد امت بھی شریعت چاہتی ہے اور ان مختلف جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کی ابتدا اور انتہا کا معیار چاند کو بنا کے شریعت نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کی رضا اس کے ساتھ ہے اس میں بہن پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ٹکراؤ ہے نہیں نا سکتے یہ تو اپنی جگہ ہے بہت یعنی کہ شاندار طریقے سے آپ نے پورا موقع بتا دیا ایک اور خوبصورت بات یہ کہ ہمارے جو سال ہے وہ کمری سال ہے لیکن نماز کے اوقات ہیں صحیح اور ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی عید کر لیں نا پھر بھی ایک دن نہیں ہوگی صحیح کیسے ہو سکتا ہے کہیں میں بھی ہونا ممکن ہی نہیں احمد ہاں کی بات ہے کہ تین دن اس سے عید ہم منا رہے ہیں اچھا ایک بات یہ بھی طے ہے کہ اس میں اختلاف حکمت کا کوئی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جمع کو کنو کر سلام کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت اچھا جی جی فرمائیے ہیلو آپ کو عید مبارک مبارک آپ جمع کو عید مبارک آپ کو عید مبارک آپ کو مبارک اچھا،, اچھا یہ بتائیے کہ آپ وہاں اکیلے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں نہیں سر میں اکیلا رہتا ہوں اچھا اپنے گھر والوں کو تمام کو مس کرتے ہیں ہاں جی بہت زیادہ مس کو ہاں جی عید مبارک اور ان سب کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سب کو عید مبارک اچھا اگر آپ اپنا ویژن کی آواز بند کریں گے نا تو بہت آسانی سے گفتگو ہو جائے گی ٹیلی ویژن کی بات بالکل باندھا آپ کو صرف اتنی جماعت ہے کہ آئی وطن کو کاروں کو عید مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور آپ کے گھر والے جتنی یہاں جماعت کی جاتی لی ہے ہاں۔ جمع بالکل بہت شکریہ بڑی نواز بڑی نواز آپ کو بڑا بڑا مہربانی جو ہم نے پہلی دفعہ آپ کی ہے نا جو ہم نے ہماری کار مکمل کی ہے ناری اچھا۔ مہربانی اچھا کچھ چیزیں مکمل ہو کر بھی مکمل نہیں ہو پاتی ہیں ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا مر کہاں سے جی عادل بات کر رہا ہوں جی عادل صاحب کیسے ہیں آپ شکر آپ کو عید مبارک بہت بہت عید مبارک مبارک بہت شکریہ اور آپ کو کل کی آپ کو کل کی گزری ہوئی عید مبارک اندر صحیح نہیں اچھا، ہے میں کس شہر میں آپ سکتے بس جی کیا چاہیے گا یہ بس فرق مال آپ کو بڑھا دی ہے پتہ چلا گیا اور آپ کو دیکھ کے بھی طرح سے جتنے بھی آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سب کو واسطے کو قاضی بھائی کو جتنے بھی مسیاان ہیں ان کو میری طرف سے پیش کی مبارک اور بس میرا دل جو ہے نا بہت شدید جو ہے نا وہ چلا گیا ہے ایک بہت اچھی بات اویس بھائی نے آفر کہی تھی آپ کی کال کے بعد میں وہ کروں گا مجھے پہلے یہ بتا دیں کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جی میں ہاں، جی۔ ایسا کریں عادل بھائی اپنا میسج جو ہے نا وہ فضا میں چھوڑ دیجیے اور ایک سائنسی تحقیق کے مطابق جو بات ہم کرتے ہیں وہ خلا میں کہیں نہ کہیں جمع ہو جاتی ہے جی، اور پھر وہ لہروں کی صورت میں شاید وہ نہروں کی صورت میں ان تک پہنچ جائے آج سے پچاس سال بعد کبھی نہ کبھی تو ترقی آج ہاں۔ کس بات پر ہاں۔ ٹھیک ہے اب دیکھیں جو عاشق رسول ہیں ہاں۔ ان کے ذہن کتنے کھلے ہوئے ہیں ماضی چاہتا ہوں ایک ناظرین یہاں پر مختصر کا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے عید ملن کی ٹی وی کا ایک خصوصی پروگرام جو باہر پاکستان سے باہر عید منا رہے ہیں پردیش میں ان کے لیے ایک کال ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے پردیش میں کہ وہ لوگ جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اکیلے رہ رہے ہیں یا کچھ فیملیز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو مس کرتے ہیں بہت زیادہ ایک ہوم سکنس بھی ہوتی ہے وطن کی یاد بھی کچھ حد تک ہوتی ہے لیکن ہم ایک بات کر رہے تھے جو آفر بات ہو رہی تھی کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو انسان کے اندر کا ماحول ہے وہ انسان کے باہر کا ماحول بناتا ہے اندر کا موسم باہر کا موسم بناتا ہے ہم یہ بات کر رہے تھے اسی پر اب بات آگے شروع کرتے ہیں ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی، بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں سیرا بات کر رہی ہوں الحمد للہ آپ ٹھیک ہے جی آپ کو عید مبارک آپ کو بہن عید مبارک ویس بھائی کو فرقان بھائی کو میرے پیارے پیارے مفتی انکل کو باقی سب کو بہت بہت بہتر مبارک آپ کو بھی سب گھر والوں کو بہت بہت بھائی سے بات کرنی تھی جی جی کیجیے وعلیکم السلام کیسے اللہ کا بڑا کرم ایسے اچھا، آپ سے بات کرنے کا تو مجھے بہت شوق تھا اچھا۔ اچھا۔ کال ملائیں گے آپ کو جہاں دیکھا کال ملے گی لیکن آج بس بس نہیں پڑھ نہیں لے گی آپ گاڑی جیسے نہیں آئے میں نہیں آئے تھے میری بات کرتی ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ اویس بھائی فرقان بھائی اور مفتی انکل کو جی۔ تو میں آواز کر دوں کہ مفتی اور میں جو ہیں وہ ہم عمر ہیں بہت چھوٹے ہیں میں نے آپ کی یہ بات غلطی ہو گئی عزیز میں آپ چاہے بھائی کہیں چاہے انکل کہیں اچھا، پتہ ہی کیا نا آپ کا نام ہے لیکن اگر مفتی انکل کہیں اور مفتی بھائی کہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا نا صحیح دوسرا تھوڑا بہن ہم آپ کو اس وجہ سے بھی یہ اویس بھائی نے کہا کہ آج چونکہ عید کا دن ہے نا تو عید کے دن بہنوں کے ساتھ ایسی تھوڑی سی چیزیں اگر ہمارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تو ہماری عید کیسی ہوتی ہے جس میں ہم بالکل کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تو عید مکمل ہی نہیں ہو سکتی یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں ابھی آج عید نہیں ہے جی۔ ہمارے یہاں چاند رات ہے صبح ہمارے یہاں عید بات ہوگی نا لیکن بارہ تو بج چکے ہیں تو پھر ٹائم چینج ہو گیا تو پھر آپ کی عید تو شروع ہو گئی ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو عید کی نماز ہمیں صبح پڑھنی ہے تو اس کے بعد قربانی وغیرہ اور یہ ہم جی۔ آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں جی بالکل وہ بات تو ہے آپ کی لیکن عید جو پاکستان کے ٹائم پہ وہ جب بھی عید منانا ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ مجھے ایسے ایک سوال پوچھنا تھا جی ہاں۔ ایسے آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہے تھے اب میں آپ کا سوال پوچھ رہا ہوں جی جی۔ ہر والے دن آپ جی۔ اتنا تھوڑے ٹائم کیوں آئے تھے لگ بھگ سے آئے پتہ نہیں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ تقریباً <laughs> اور دو کلام بالکل اہم قدم اچھا، اور اچھا۔ آپ چلے گئے اور آپ کا موڈ بھی صحیح نہیں تھا اچھا۔ جی بالکل میں نے بہت نوٹ کیا کہ میرے ایسے کا موڈ بالکل صحیح نہیں تھا ضرورت ہے مجھے سرکار نے ویسی بھی بات ہے جی جی نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا موڈ بالکل ایسی بات نہیں تھا بالکل صحیح تھا اصل میں اس دن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ خان آنکھ بھی کافی تھے تو ہر ایک کو اپنے اپنے ٹرن پہ آنا ہوتا ہے میں ذرا طبیعت دو تین دن سے ذرا اصل میں ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ظاہر بات انسان ہے تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں طبیعت کا بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمیں خاص رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں بس ہر وقت چینج اگر آتا ہے نا تو وہ محسوس ہو جاتا ہے جی۔ بالکل یہ تو آپ کی محبت ہے یہ آپ کی خواہش بجا ہے یہ ایک جب یہ ایک خواہش جب دعا بن جاتی ہے نا جی، تو یہی آپ لوگوں کی یہی دعا در حقیقت ہمیں حوصلہ دیتی ہے ہمیں طاقت اور توانائی دیتی ہے لیکن آپ جس طرح اویس بھائی کے لیے کہہ رہی ہیں اویس بھائی کی مصروفیت آپ کو بھی اندازہ ہے کتنی ہے مفتی صاحب کی مصروفیت ان سب کی ہم سب کی جس طرح کی مصروفیت رہتی ہے جی، یہاں تک کہ نیند پوری نہیں ہو پاتی لیے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تھوڑا سا مطلب لیکن یہ کہ دعائیں مت چھوڑیں آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں بہن جو ہمیں طاقت دیتی ہے تو یہ دعائیں ان شاء اللہ ورنہ ہم بھی انسان ہیں کمزور انسان پہ کمزور ہے ایک ہاں۔ ہم بھی اسی طرح سے جس طرح جتنا ہمارا بس ہے جتنا ہمارا اختیار ہے انسان تو انسان ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں محبتیں ہیں جو ہمیں طاقت اور توانائی دیتی ہیں جی بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ کا بڑا کرم دعائیں آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اور مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی جی۔ پوچھ لو میرے شوق جو البم ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارے ہوتے میں آپ کا ہر البم پڑی تھی لیکن آپ رہی ہوں کسی جگہ میں نے آپ کو یہی سوال پوچھنا تھا اور میں بھی کال ملے گی طرح سے کام کرتے ضرور پوچھیں گی کہ آپ کے ایئرپورٹ میں یعنی کہ بہت زیادہ جو شیئر ہوتا ہے اور کافی لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہے لیکن میں تو ہر سوچ بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے سامان کے بارے میں لوگ میری نہیں سوچتے تھے کہ ان کے بارے میں کبھی کچھ مت لیکن میں پرسنلی آپ کو یہ سوال سننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو ایڈمنٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ جو شیئر ہوتا ہے اور اگر آپ وہ نہ کریں تو پلیز ضرور بتائیں ان شاء اللہ آپ کی تجویز پہ غور کیا ان شاء اللہ کوشش کریں گے کہ اسے تھوڑا سا اس کا لیول کم رکھا جائے اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے یوز بھائی ہمارے استاد ہیں سکھایا انہوں نے تعالیٰ نے زندگی عطا فرمایا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہن آپ نے بہت دور سے کال کیا آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو بہت بہت ہی مبارک یہی بات ہم کر رہے تھے اور جزوی طور پر پھر وہی بات آئی کیا کہتے ہو ویسے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ کتنا غور سے دیکھتے ہیں آنکھیں بھی دیکھتے ہیں ایک مرتبہ میرے اس ہتھیلی میں کہیں کوئی چوٹ لگ گئی تھی تو جیسے خون جام ہو جاتا ہے نا تو ہلکا سا یہ نشان بن گیا جیسے تل ہے تو نعت خانی کے دوران کسی نے پوسٹ کر کے اس کو دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھا گیا آپ کے اصلی میں تل ہے تو نہیں ہے نہیں ہم نے خود دیکھا <laughs> تو انہوں نے اس کو اتنی ہندا اتنا باریک نکتا ہے کہ لوگ کتنا غور سے دیکھتے حوصلہ باہر نگاہیں ہیں وہ شاید کہہ رہا ہوں کہ دل ہی ہوگا کہ دولت اور شہرت تو ہے اچھا اور کیمرے کی آگ کی بھی بات دینی چاہیے کیمرے نے کس طرح سے دیکھ لیا مشترک طرح رکھنے کے لیے نا خیالات سے زیادہ کبھی چیز جذبوں کا اشتراک ہے ہاں۔ جذبے کا احساس کا اور یہ عید کا دن جو ہے یہ ہاں. ہمیں اس لیے بھی زیادہ ہمیں قربت سے محسوس ہوتی ہے دور رہنے والوں کی ہاں. کہ ہمارے یہاں جذبے کا اس اور اس نے محبت کا اظہار بھی کیا ہوگا نا کہ دل ہے تو عزت اور شہرت تو ہے ہی دولت بھی ہے دل ہی ہوگا ایک کالر شامل کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا بر کہاں سے جی توفیق صاحب کیسے آپ الحمد للہ آپ کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو ان شاء اللہ بہت شکریہ اچھا مجھے جیسے یاد پڑ رہا ہے آپ شاید آپ نے عید الفطر یہی پر منائی تھی جی، جی، جی، اور سہری ٹائم میں کال کی تھی شاید بالکل بالکل سہری ٹائم چاند رات کے ٹائم پہ میں نے فون کیا تھا جی جی جی اور ماشاء اللہ آپ سے بات ہوئی تھی سے بات ہوئی تھی تو ماشاء اللہ سب سب میں تمام بیٹھے ہیں بھی ہیں اپنے مفتی صاحب اپنے چاہ رہے ہیں سرکار کاری صاحب ہیں اور ہم یہ سب بھی آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں یہ سب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کی عید کیسی گزری ماشاء اللہ بہت آج صبح صبح تقریباً آپ کا شخص نماز بھی تھی سلطان بھاؤ یہاں کرے ہے مسجد اچھا اچھا اور ماشاء اللہ بہت بڑا تھا وہاں سے پھر وہ قربانی کے لیے گئے قربانی کاٹ بھی تھا سارا دن ٹرم میں محسوس میں رہے وہاں پہ پبلک ہونے کے لیے ہے اچھا۔ بہت کلیئر بتا رہے اچھا اچھا اچھا تو ماشاء اللہ پاکستانی کمیونٹی بہت لوگ ہیں ہمارے ساؤتھ افریقہ جی جی ساؤتھ افریقہ میں صحیح تو آپ سب کو بہت بہت مبارک اور پروگرام بہت خوش رہے تھے بہت ابھی بھائی سب کو ملتے بہت بہت مبارک دیجیے گا یہاں کسی کو اپنے کسی عزیز رشتے دار کو یہ مبارک کہنا چاہیں گے جی میرے سب فیملی والے ہیں اب روز تو آپ بھجوانے سے رہے اتنی دور سے نہیں میں ان شاء اللہ ایک ہی کروا دوں گا ابھی ابھی جو سسٹم ایسا ہو رہا ہے پہ تو نہیں بھجوا سکتا میرے سر تو شالیمار والے بیٹھے میں ڈیلائٹ والے اچھا اچھا وہ بھی آپ کو سب کو عید مبارک کہہ ہیں ہماری طرف سے ان کو بھی بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا آپ سے اچھے سے نام کریں گے ہندوستان سے جی آہشہ بھی مبارک سب کی طرف سے بہت شکریہ بہت شکریہ کئی دنوں سے فون کرنے کی ہوں آج بڑی کے ملا تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بتائیے آپ کی عید کیسی گزری بس پردیش میں ٹریفک ہو سکتی ہے آپ سب لوگوں کو اچھی طرح بنے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا اب تو کر رہی ہے یا اپنے ملک میں ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ جی بتائیے عائد صاحب اب تو اچھی گزر رہی ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں بنا رہے ہیں یہ جی، بات آپ آج اچھی گزر رہی ہے آپ ہم لوگوں کو دیکھ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو یہ میں ایک ہے دینا بات پوچھنا چاہتا تھا بالکل تو بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان تو ایک ہی آدمی کے ہیں تو ہمارے یہاں جو دونوں تین تین انٹرنیٹ بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کا اور دبئی کا یا ابوظہبی کا ایک دو گھنٹے کا فرق ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاکستان میں بھی دو دن کے بعد عید ہو رہی ہے ابوظہبی میں آج عید کل عید تھی سعودیہ میں کل عید ہوئی تھی اچھا، نہیں بات یہ نہیں ہے ابھی مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا بھی تھا شاید آپ نے سنا نہیں ایک جزوی طور پر پھر اس کا جواب جو ہے نا ایک مختصر ہم دے دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی تمام فیملی کو مبارک جی، صاحب اگر مختصر ایک مرتبہ پھر دوہرا دیں جی ہاں یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عید بقرا عید جو ہے یہ ہماری مرضی پر موقف نہیں ہے بلکہ اس کے منانے کا شریعت ثبوت کا شریعت نے ایک ضابطہ اور ایک فائدہ فراہم کیا ہے کہ ہر ملک کا رہنے والا اپنے اپنے مقام پر چاند کو دیکھے اور اس کے حساب سے پھر دن متعین کرے عید کا رمضان کے ایام متعین کرے یا یعنی اس بنا پر یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے فکر ایسا نہیں ہے کہ کسی مطلب بات میں بھوس کی بنا پر یا دعوت کی بنا پر یا ضد کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو دن پہ آبادی کریں گے ہم دو دن پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہوگا یہی کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دن یا دو دن کے بعد بناتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ دو دن یا ہی <laughs> ایک کالر شامل کر لیتے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں محمد علی بول رہا ہوں تازہ اور جی کیسے ہیں آپ کو عید مبارک عید مبارک آپ کو الحمد للہ اللہ کا احسان ہے اب تو ابھی جو آپ عید پڑھ کر ہی آئے ہوں گے کچھ دیر پہلے جی، ہاں، ہم اس لوگ تین ہو رہے ہیں اچھا تین ہیں دوپہر کے تین بجے رہے تو آپ بھی ابھی تو فارغ ہو گئے ہوں گے آپ یہ تو کل ہی ہلو اچھا یہ بتائیے کینیڈا میں بھی پاکستانی کمیونٹی کافی ہے تو عید وہاں پر کیسے منائی جاتی ہے ہاں، اسپیشلی یہاں ہمارے مشیت میں سب سے مسلمان ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ مسلمان ہیں اور عید صبح مطلب پوری آگاہ جو ہوتی ہے یہ پورا پہلے سے اعلان کر رہے تھے کہ اس عید گار میں اتنے بجے اور اسی طرح سے وہ پورے منظم طریقے سے آپ شخص جائیں عید کی نماز پڑھیں لوگوں سے ملے اور اگر آپ کو قربانی کرنے تو وہاں پہ سیٹیں ناٹرا ہاؤس کے اندر ہوئے اسپیشلی سنگھ کابل فارم کے نام سے ہے ہے اچھا۔ وہاں پر جائیے وہاں آپ سے اپنے ہاتھ سے آپ کو گائے کو قربان کرنے کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ صفائی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں وہ اس کے حساب سے اپنا آپ حصہ ہے پیسہ لے کے آئیے اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسا وہیں سے کسی کو دے دیا جائے اس کا انتظام کر دیتے ہیں اچھا میں اس کو تھوڑا سا سمجھا نہیں شاید کہ اسی وقت آپ جا کر اسی وقت جانور پسند کرتے ہیں یا پہلے سے پسند کراتے ہیں پورے طریقے سے آپ کو پہلے وہاں پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں جہاں جہاں آپ نے بکنگ کروائی ہو ٹھیک ہے جس طرح ہمارے یہاں جو سفائی ہوتے ہیں نا طرح گروسری اسٹور ہے اور گروسری اسٹور پہ آپ اپنا اپنے دے آئیے ٹھیک ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ فلاح فلاں فلاح کے ساتھ ہیں اور آپ چلے جائیں گے اچھا ہم آپ کے گھر مہمان ہم تو جائیں گے تو ہم کو آپ کو دے دیا جائے گا موقع اس کا اور نہیں ہاں جس کے بعد میں بروٹری اس طرح سے کرایا تھا وہ ارینج ہوگا وہ آپ کی آپ کی مین کا آپ کو کا <coughs> ہاں، ہاں۔ دے دیا جائے گا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ بتائیے اب آپ کے گھر مہمان آئے ہیں تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے اور تھوڑا سا پریشان کر دیا سبزی زیادہ ہوتی ہے وہاں بھی لوگ فلیٹ میں جاتے نہیں اچھا تو کیا وہ اس کا پھر کیا کرتے ہیں اچھا صحیح جی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور وہاں کہ وہ بیٹھتے ہیں اچھا اچھا وہ کسی کو اندر آنے نہیں دے گا جو ایگزام ہوتا کہ اس کے خلاف آپ کے پیر آپ کے آٹے کے ساتھ آئے ہاں۔ گی مٹی آئے گی اس کے ساتھ جو جانے لگا رہے اگر کوئی کنٹینیوشن گئی تو پریشانی ہو جائے گی اچھا سر بچوں کی سردی کی وجہ سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ وہاں جائیں اچھا یہ بتائیے کہ ہم آپ کے گھر مہمان آئے ہیں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ کیا پتا ہے آج جی بالکل بالکل آپ کو آتے ہیں کیا پتا ہے آپ کو صبح کہ وہی پاکستانی تحت <laughs> اور شوریلاؤں کے ساتھ ہم نے سمجھتی ہے اس کے بعد نماز پہ گئے واپس آئے تو ناشتہ کیا اور پھر اب قربانی کے لیے وہاں جائیں تو وہاں تیار نہیں تھا وہ سب یہ انہوں نے ہم کاری آئے گا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سب نہیں پورا اچھا تو یہ آپ وہی بہانا ہم سے کر رہے ہیں یہ وہی بہانا جو انہوں نے آپ سے کر آپ ہم سے کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں تو نہیں جانا آپ یہ تیار ہے تین سو روپیہ تھا کیونکہ محمد سب سے زیادہ ہے اچھا اچھا تو زیادہ ہوتا ہے چلے آپ کو بہت بہت عید مبارک اللہ آپ کو بہت بہت بہت اور ویسے آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں گی ٹی وی بہت اچھا کام کر گر پہ ان بچوں بھی بہت ہی اچھا ہے بہت شکریہ آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو قبول فرمائیں بہت شکریہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں تو قربانی ہو گئی اور بڑا دل چاہ رہا ہے کلیجی کھانے کا تو صبح سب سے پہلے لگتا ہے کلیجی پہ ہی بس اللہ ہوگی وہ تو سنت آپ تو سنت بتا دیا ہے تو یہ آپ کے سوال پر آپ کی اس گفتگو پر یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ روحانی دنیا کرتے کرتے آپ تو روشنی ہو گئے <laughs> <laughs> آپ کی تو دل کی بات ہوگی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں سماد بات کر رہی ہوں ابو ظبی سے آپ کو یہ مبارک مجھے آپ کو مبارک ہوں بہت شکریہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ مجھے جلدی کال مل گئی اچھا میں آپ کا ٹی وی دیکھ رہی ہوں بہت رہا ہے بہت شکریہ اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں آپ نے بتائیے میں عید کیسی میں مدد چاہتا ہوں جی۔ بھائی جب ایسی خواتین کا کوئی فون آئے جی۔ تو عید کے موقع سے جو موقع ہے قربانی کی عید ہے گوشت کی عید ہے کوئی ترکیب بھی پوچھنے کے کسی کھانے کی ایسی کوئی ریسیپی ہم کریں گے کیا ہم کریں باقی ہے ہم کریں گے چلے بتائیے کوئی کیا پکایا آپ سے کل میں نے ابھی تو کباب بنائے تھے بنائی بریانی اب آپ کہیں گی کہ اس میں سے بچا رہے کچھ نہیں نہیں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے سب ختم کر دیا ہے بہت اچھا ریسیپی کر مجھے بہت پسند آتا ہے آپ کا پروگرام بہت شکریہ ان شاء اللہ اگر ایسے اور کتنے چینل کو جائیں تو بہت ہی اچھے دنیا خدا جائے اچھا اور رضے بہت پسند آتے ہیں صحیح صحیح صحیح جی کی خوشیاں ہیں ناویز جی۔ جی۔ بھی تو پڑھتا ہوں جی میرے پاس بہت سیریز ہیں ان کے ہاں۔ میں بہت شوق سے ملتے ہیں ہمارے بچے بھی سب شوق سے ملتے ہیں میرے ہسبینڈ تو سب کو بہت پسند آتی ہے اگر ٹائم ہو تو پھر مجھے ایک چلو کی چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ابھی عید کے تیسرے دن یہ لائیو ہوں گے ہمارے ساتھ عید کے تین دن میں آپ کے لیے خصوصی پروگرام بہار عید پیش کر رہا ہوں جس میں ہم عید کے تین دن مختلف ناخانوں کے ساتھ ایک شام منائیں گے اور اس میں ان کے پڑے ہوئے کلام پر بحث ہوگی کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے تو اس میں اس شعر کا مطلب کیا ہے اور اس کا استعمال کس انداز سے ہوا ہے اور اس نعت پر طرز اسی طرز کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے تو ایک بہت اچھا پروگرام ہوگا بہار عید عید کے تین دن جس میں علاج محمد رضا قادری عید کے تیسرے دن مہمان ہوں گے اور اپنے چھڑے ہوئے کلام